سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ان فی آخری کلامینا معزز سامعین کرام دنیا کے قوانین کی نظر میں ایک چیز ہے چوری اور ڈکیتی اور اس کے مقابلے میں کسی اصلی چیز کی نقل اتارنا اور جعلی صنعت بنانا جعلی نوٹ بنانا جعلی پاسپورٹ بنانا اور جعلی ویزا اور راشن کارڈ وغیرہ بنانا دنیا کی ہر حکومت چوری ڈکیتی اور سرقے کے مقابلے میں جعلی کام کرنے والے اور دھوکہ دینے والے اور پراٹ کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دیتی ہے اس لیے کہ یہ چوری بھی کرتا ہے اور قانون کی دھجیاں بھی اڑاتا ہے اور بے عزتی بھی کرتا ہے اسی طرح مسلمانوں میں دو قسم کے مسلمان ہیں ایک نیکوکار ہیں اور ایک بدکار ہیں جو مسلمان بدکار ہیں اور انہیں اپنی بدکاری کا احساس ہے کہ میں بے نمازی ہوں میں داڑھی منڈا ہوں میں حرام کھانے والا ہوں میں سوت کھانے والا ہوں میں رشوت کھانے والا ہوں کسی شیطان کے بہکاوے میں وسوسے میں میں آ گیا ہوں آج نہیں کل انشاءاللہ میں توبہ کر لوں گا یہ ہوئی چوری اور یہ ہوا ڈاکہ اسلام کے عمل پر اور ایسے شخص کے بارے میں امید ہے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ اپنی منزل واپس آ جائے گا اس لیے کہ اس کو شرمندگی کا احساس ہے اپنے گناہ کا احساس ہے اور اپنے خطا کو خطا سمجھتا ہے بدکاری کو بدکاری سمجھتا ہے اسی لیے توبہ کے اتنے فضائل ہیں حدیث پاک میں کہ ہمارے خواب و خیال اور ہمارے تصور کے باہر ہیں کہ تم ریت کے ذرات کے برابر گنا لاؤ سمندر کے جھاگ کے برابر گنا لاؤ ستاروں کے تعداد کے برابر گنا لاؤ زمین و آسمان بھر کر گنا لاؤ تمہارے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت بڑی اس لیے کہ یہ موترف مجرم ہے اس نے اقرار کر لیا کہ مجھ سے خطا ہوئی مجھ سے گنا ہوا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب دریائے رحمت کو بہائیں گے ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ کو اس کا کوئی نیک عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تیرے اس گناہ کے بدلے اتنا اجر دیا اس گناہ کے بدلے اتنا اجر دیا اس گناہ کے بدلے جنت میں یہ میوے دیے یہ پھل دیے یہ ہور دیے یہ غلوان دیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ گنا یاد کر کر کر اللہ کے دربار میں رکھے گا اس کو احساس ہے مجھ سے گنا ہو گیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی اور جاتا بھی ہے دنیا سے خدا نہ کرے اسی احساس کے ساتھ جاتا ہے کہ میں گنہگار شرمندہ میں اس دنیا سے اللہ کے پاس جا رہا ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا مجھے نہیں معلوم تھا برین ٹیومر ہو جائے گا مجھے نہیں معلوم تھا ہوائی حادثہ ہو جائے گا اور ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا میں سوچ رہا تھا کل کل کل کل کل پر ٹلا رہا تھا اور موت نے مجھے مہلت نہیں دی امید ہے اللہ کی شان رحیمی اور شان کریمی سے کہ اللہ رحم کرم اور اپو اور درگزر کا معاملہ فرمائیں گے اور حکومت کی نگاہ میں جو دوسرا مجرم ہے یہ چور بھی ہے ڈکیت بھی ہے بدماش بھی ہے اور اس کی نگاہ میں قانون کا کوئی اکرام بھی نہیں اور قانون کا کوئی احترام بھی نہیں چاہیے تھا پیسے بینک لوٹتا جیب کاٹتا گاڑیاں چراتا پاسپورٹ جعلی بنا رہا ہے حکومت کا ٹھٹا کر رہا ہے راشن کارڈ جعلی بنا رہا ہے حکومت کا ٹھٹا کر رہا ہے ویزا جعلی بنا رہا ہے کرنسی جعلی بنا رہا ہے قانون کا ٹھٹا کر رہا ہے قانون کا ڈر نہیں احترام نہیں ہے اس کو اسی لیے دنیا کی ہر حکومت ایسے جعلی فراڈ کو چوروں اچکوں بدماشوں اور تاریخوں کے مقابلے میں سخت سزا دیتی ہے یہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے دوسرا انہوں نے اپنے گھروں کے اندر جنت کی جعلی سرٹیفکیٹ بنا رکھی ہے نہ خدا کا خوف ہے نہ قبر کا ڈر ہے نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس ہے تو کیا ہم نے کیا کیا ہم نے فلاں سوت کھاتا ہے ہم تو نماز نہیں پڑھتے فلاں عورت کا سر پکڑتا ہے ہماری عورت بے پردہ جاتی ہے اپنے سے بڑے گنا اور اپنے سے بڑے گنہگار کو دیکھ کر جھوٹی تسلی دل کو دے کر ہر ایک میں ہوں بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں میں چیخ رہا ہوں چلا رہا ہوں سفر کر رہا ہوں ہندوستان کے چپے چپے میں جا کر میں دین کی میرے پاس جنت کی سرٹیفکیٹ ہے میں نے گھر میں میں نے چھاپ لیا ہے میں کچھ پیٹ پالو زمیر فروش کمیٹی کے چاپلوس علماء کو سامنے نمونہ رکھ کر ارے دیکھو صاحب ہم کتنی مشقتیں سہتے ہیں کتنی تکلیفیں سہتے ہیں کتنے الزامات سہتے ہیں کتنے تہمتوں کو برداشت کرتے ہیں ہم تنخواہ کے لیے نہیں دیتے ہم ایک تحریک ایک مشین اور قوم کو جگانے کے لیے ایک مقصد لے کر چل رہے ہیں میں نے اپنی صنعت جنت کی بنا رکھی ہے ایک تاجر پوری لائن میں کوئی دکان نماز دکاندار نماز نہیں پڑھتا میں نمازی ہاں یہ دنیا ہے چار سو بی سی کے بغیر کام نہیں چلتا ذرا لون کے بغیر کام نہیں چلتا ذرا چٹ فنڈ کے بغیر کوئی سرمایہ نہیں دیتا دنیا میں اعتماد ختم ہو چکا ہے ذرا میں اتحیات میں جاتا ہوں کہ نماز کی جماعت ختم ہونے کے بعد جاتا ہوں یا خزا کر پڑھ تو لیتا ہوں سنت تو ہے میرے گھر میں ٹی وی نہیں میری عورت پردہ کرتی ہے اس نے ایک اپنی ایک پرنٹ کر لی جنت کی سرٹیفکیٹ ایک آدمی جماعت میں ایک آدمی اللہ کے راستے میں ایک آدمی مدرسے میں ایک آدمی خانخواہ میں سب لوگوں نے کہیں خانخواہ میں جنت کی صنعت پرنٹ کر لی کسی نے مدرسے میں پرنٹ کر لی کسی نے مسجد کی خدمت کر کر میری جورو بچے سب پریشان جب سے صدر بنے سیکرٹری بنے گھر میں رہتے نہیں بینک پر کھاتے نہیں کتنی بڑی قربانی یہاں اماموں پر حکومت موزنوں پر حکومت مسجد کے خادموں پر حکومت یہاں چودراہٹ وہ سب گیا کتنی بڑی قربانی رات کے گیارہ بجے مسجد کا کام کر کے لوٹے بیگم نے کہا کیا جی شوگر ہے تمہیں بی پی ہے تمہیں ڈاکٹر کتنا اڑناتا ہے ڈانٹتا ہے ٹین پر کھانے کے لیے اس نے ٹھپا لگا دیا جنت کا کتنی بڑی قربانی دی میں نے گھر گھر کے اندر جنت کی جعلی سرٹیفکیٹ بنائی جا رہی ہے جو آدمی جتنا دین سے جڑا ہوا ہے اتنا بڑا جعلی کام فراٹ کا کام کر رہا ہے آپ غور کریں ایک صاحب ہیں بڑے حضرت سے حضرت جی سے ہم نے ملایا بیعت ہو گئی ایک صاحب ہیں حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ سے ملایا ان سے بیعت ہو گئی ایک صاحب ہیں حضرت مولانا طلحہ صاحب سے ملایا ان اچھی بات ہے ارے بزرگوں کا دامن تھامنا بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا بزرگوں کا جھوٹا پینا ان کی جوتیاں سر پر رکھنا آج کے اس دور کے اندر اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے لیکن اسی خانخواہ میں اسی بزرگ کا دامن پکڑ کر اسی اللہ والے کا نام لے کر گھر کے اندر ایک جھوٹی سرٹیفکیٹ خانخواہ کی سیل لگا کر جنت کی سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے حضرت کا دامن مل گیا جورو کی غلامی برقرار اور دولت کی محبت برقرار مال کا کتا برقرار اور اولاد کا غلام برقرار علماء کی دشمنی برقرار علماء کا حسد برقرار حضرت کا دامن مل گیا دامن کے ملنے سے پہلے سوا گیارہ بجے مسجد کو آتا تھا اب کہا کہ جب پاور ہاؤس مل گیا ہے تو ہمیں اسٹیٹ لائٹ کی کیا ضرورت ہے آتا ہے ڈیڑھ بجے آتا ہے دو بجے کتے کا پیشاب پی کر سور کا پاخانہ کھا کر اس نے جانی سرٹیفکیٹ بنا لی حضرت کا دامن مل گیا دل میں گوبر بھرا ہوا ہے جوڑوں کی غلامی نہیں گئی ان آنکھوں نے دیکھا ہے قیامت کے دن آپ پوچھ سکتے ہیں داڑھی رکھی ہم نے ٹھپا لگا لیا تحجد پڑی ہم نے ٹھپا لگا لیا قرآن پڑا ہم نے ٹھپا لگا لیا اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہے ہم نے ٹھپا لگا لیا میں کہتا ہوں کہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک سبحان اللہ جنت میں پہنچا سکتا ہے ایک کلمہ جنت میں پہنچا سکتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کا دامن چھوڑ دینا چاہیے اشراق عوامین چھوڑ دینا چاہیے خانخواہ کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے مساجد کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے ہم نے دیکھا ہے نا ہم نے دیکھا ہے ایک صاحب اسی مسجد کے اندر آیا کرتے تھے صبح شام جہاد کی باتیں میں کشمیر چلا جاؤں گا میں طالبان میں مل جاؤں گا میں ملاور کا جھوٹا پی لوں گا فون میں چوبیس گھنٹے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جہادی بیانات ڈاؤن لوڈ کیا کرتے تھے اور اتنا کیا کرتے تھے کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں حکومت کی انٹیلیجنس کی نگاہ میں یہ نہ پڑ جائے بابا چھوڑو یہ سب چیزیں کرنے کے کام کرو لباس بدلو اور نماز جماعت زندگی میں کبھی رمضان ہو یا اماں مری ہو باپ مرا ہو آ جاتے ہو فجر الگ بات کبھی فجر کی نماز نہیں ایک مرتبہ پروگرام سے واپسی ہی ہوئی ہم نے کہا ان سے باہر سڑک پر کھڑا کر ایک باپ کے نقطے سے اگر تم پیدا ہوئے ہو تو فجر کی نماز کو تم اپنے فون سے ہم مسکال دو گے اب اس نے سند لگا لی مجاہد کی سند غازی کی صنعت میں کشمیر جاؤں گا بیواؤں کو ان کا حق دوں گا یتیموں کو اور بھیڑ چماروں کا لباس میں گیا نہیں اور جس دن ہم نے کہا تھا اس دروازے سے ہم جو ہے اگر جہاد کا اعلان ہو جائے امیر المؤمنین کرے تو ہم نکل جائیں گے تو اس نے کہا آپ کے پیچھے ہم بھی چلے جائیں گے اس لباس کے ساتھ اس حرام خون کے ساتھ اور دغا بازی مکاری ایاری اور آدمی کہے صبح شام اکابرین کے بیانات سننے والا اکابرین کا نام لے کر جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر لوگوں سے قرضے وصول کر کر دھوکہ دے رہا ہے مشغلہ ہے پہلے ویر اپن کے شکل میں پہلے چمبل کے گھاٹی کے ڈاکوؤں کے شکل میں ڈاکو آتے تھے چور آتے تھے شرم سے منہ پر کپڑا ڈالتے تھے آنکھوں کو تھوڑا کھولا کرتے تھے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی نیام ہوتی تھی تیر ہوتا تھا کمان ہوتا تھا آج داڑی خانخواہ علماء مسجد تلاوت مدرسہ ایک علاقہ ہے کرناٹک کا بڑے بڑے اکابرین کو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کسے زندگی چاہیے اگر دنیا میں کوئی ایسا صاف ویئر ہے کوئی فارمولا ہے کوئی نماز ہے کوئی طریقہ کار ہے جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتی ہے خون دیا جاتا ہے ممبر رسول پر میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کون ہے جینا کا لے لے میری روح ہم نہیں چاہتے ہم تنگ آ چکے ہیں اللہ کی قسم دیکھ دیکھ کر ارے چور اچکے بدماش اور ڈاکو زامی شرابی حرامی یہ کرتے ہیں تو کرنے دیں دین کے نام پر اسلام کے نام پر جہاد کے نام پر حق کے نام پر علماء کے نام پر چندے ہوتے تھے مدرسہ مدرسے کا عنوان ہو گیا پرانا مسجد کے نام پر ہڑپتے تھے وہ عنوان ہو گیا پرانا کشمیر کی سرزمین کے اندر ماں اور بہنوں کی آبرو لٹ رہی ہے بیٹیوں کی عزت سر بازار نیلام ہو رہی ہے کوئی گلی کوئی کچھ ایسا نہیں کہ جہاں شہید کی لاش کی خوشبو کی لے اور اس کی جو ہے معطر خوشبو سے فضا معطر نہ ہو ایسی سرزمین کے اندر دلال ہیں حکومت کے دلال ہیں فوجیوں کے کہیں گے آئیے ہم آپ کو جیش محمد سے ملائیں گے آپ کو آئی ایس آئی سے ملائیں گے آپ کو جہاد کی تر جو ہے تربیت دیں گے لے جائیں گے پانچ سو میں ہزار میں فرد کی زندگی کو تباہ برباد کر کر فوج کے حوالے کریں گے اتنی بڑی بڑی داڑیاں عوامے رکھے ہوئے جہاد کا نام دے کر قوم کو بے وقوف بنا کر نوجوانوں کے گھروں کے اندر آگ لگا کر عورتوں کو بیوہ بنا کر بچوں کو اولاد کو یتیم بنا کر گھر کا سہاگ اجاڑ کر ہزار روپے کے اندر اسی سرزمین کے اندر جسے سر پکڑو اور دلال کہتے ہیں فوج کے جو ہے وہ جاسوس ہے یہ ہے اس قوم کی حالت جس قوم کے لیے آدمی جان دینا چاہتا ہے جس قوم کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو بچانا چاہتا ہے اسی قوم کے اندر ایک ایس پی پیدا ہوتا ہے ایک دلال پیدا ہوتا ہے اور ایک جو ہے جاسوس پیدا ہوتا ہے ہزار دس ہزار کے اندر سودا بیچارہ پکڑا گیا اور میڈیا الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کلین طیبہ کے ساتھ یہ ایمان بناؤ کہ میڈیا جھوٹا ہے صبح شام بچوں سے اقرار کرواؤ میڈیا جھوٹا ہے خبر جھوٹی ہے آج تک جھوٹا ہے زی نیوز جھوٹی ہے اسٹار نیوز جھوٹی ایمان بناؤ ممبر رسول سے قرآن اور حدیث سے حوالے سے بات کہی جاتی ہے اور ٹی وی کے اندر کوئی فنکار آ کر کوئی بات کہتا ہے بات کہتا ہے مسئلہ چلا ہے پیان مدڑ کر نماز نہیں پڑھنا ہمارے ایک مقدری صاحب نے بتایا ہم نے آپ کو زمزم کا وہ فارمولا بتایا کر رہے ہیں نہیں کر رہے اللہ کو معلوم ہے کر رہے ہیں ایمان کی دلیل ہے محبت رسول ہے اور مکے سے آپ کا نیٹورک جڑا ہوا ہے اور نہیں کر رہے ہیں کسی کی پیشانی میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ منافق ہے یا مومن ہے خود اس کا فیصلہ وہ کر لے گا ایک ٹینکی کے لیے ایک ایم ایل ہے ایک ملی گرام کافی ہے کہا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا جب حج کو جا کر آئے کہ آپ دس لیٹر بیس لیٹر کتنوں کو دیتا پھریں گے مولانا نے مسئلہ بتایا ہے دے دیجیے ہماری نیت تو صاف ہے مولانا جواب دہ ہوں گے اور مولانا نے جس سے سنا وہ جواب دہ ہوں گے انہوں نے مانا نہیں دھوکہ ہوگا دو تو پانی دو اس کے بعد کیو ٹی وی کے اندر سوال پوچھنے والے ساحل نے مسئلہ پوچھا تو اس عالم نے بتایا کہ ایک ڈرم کے اندر ایک ڈراپ زمزم ڈالا جائے اور اس کا اینالیس کیا جائے اس کا کیمیکل تجزیہ کیا جائے لیاب کے اندر کہا انہوں نے کہ زمزم کے جو فوائد اور زمزم کی جو تاثیر ہوتی ہے ریزلٹ وہ ایک ڈراپ ایک ڈرم میں ڈالنے پر بھی وہی ریزلٹ آ رہا ہے ممبر رسول سے بات کہی گئی تو یہ فراڈ یہ دھوکہ بناؤ ایمان کہ سب سے بڑا میڈیا اللہ کا قرآن ہے سب سے سچی خبر اللہ کے نبی کی بات ہے بناؤ اس بات کو تو بناؤ بیان کے مینیجر پر ایمان دنیا کے کتے پر ایمان کئی سی دوہری زندگی اور جعلی سرٹیفکیٹ اور جعلی سر میں آج مسلمان بنایا ہوا ہے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی میں کہتا ہوں آپ نہ کہیں آپ اللہ والے بزرگ ہیں میں کہتا ہوں جیسے گلوکس چڑھایا جاتا ہے خون چڑھایا جاتا ہے انجیکشن دیا جاتا ہے میں میں جو کہہ رہا ہوں آپ یقین مانیں میرا ایمان ہے اللہ کی قسم کہ اگر سائنس ترقی کرے ٹیکنالوجی ترقی کرے اور وہ دور آئے کہ انسان آج سے چودہ سو سال پہلے ہزار سال پہلے استنجا اگر زمین میں کیا ہے اس کو نکالا جا سکتا ہے بیت الخلا کیا ہے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اذانوں کے بارے میں اب آوازوں کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ جو بھی آواز ہم نکالتے ہیں یہ فضا کے اوپر جا کر ریکارڈ کے اندر وہ محفوظ ہو جاتی ہے جس کو اللہ نے چودہ سو سال پہلے چراغوں کے بدترین دور میں ارشاد فرمایا ما من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ جو بھی لفظ تمہارے سے نکلے گا رقیب عتید اس پر ہم گرہبان اور اس پر ہم جو ہے نگہبان لگا دیتے ہیں پہرا بٹھا دیتے ہیں کل قیامت کے دن تم یوں کہو گے ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم نے یہ نہیں کہا تھا ٹیپ کو چلایا جائے گا تمہارا جو ہے کمپیوٹر خراب ہو سکتا ہے وائرس آ سکتا ہے اور تمہارے ریکارڈ پلیئر خراب ہو سکتے ہیں اس کا ہیک خراب ہو سکتا ہے فضاؤں کے اندر ہم نے تمہارے ریکارڈ کو محفوظ کر رکھا ہے اور یہ زبان بولے گی یہ پیر بولیں گے یہ ہاتھ بولیں گے یہ آنکھ بولے گی ہم کہلوائیں گے اور تم کہو گے ہمارے خلاف تم گواہی دے رہے ہو تو کہیں گے انتخا اللہ الزی انتخا کل ارے بے وقوف کہیں کہ یہ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتڑا تھا یہ جب دنیا میں بولتی تھی تو اسی طرح گوشت کے لوتڑے کو یہ پیر بول رہا ہے یہ ہوا بول رہی ہے تو آج سائنس نے ثابت کر دیا کہ انسان جو بولتا ہے وہ ہواؤں کے اندر محفوظ ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر سائنس ترقی کرے اور زمین سے پچھلے انسانوں کے فضلے کو اس کا انالیس کرے اس کا تجزیہ کرے اس کا تخلیہ کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک پیشاب کا قطرہ کر دیا جائے میرے جسم کے اندر رب کائنات کی قسم اللہ نے ان کا درجہ اتنا بلند کیا کہ پیشاب کا قطرہ اگرچہ کے کرنا حرام ہے غلطی سے کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسم جہنم میں نہیں جا سکتا کیا سمجھتے ہیں آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ نبی کے طالب تھے ابو بکر نبی کو مانتے تھے عثمان مانتے تھے اے اے اللہ اللہ نبی کی رفاقت دے دے اور حضرت عمر وہ ہے سوالات صحابہ کے اندر کہ نبی نے حضرت عمر کو مانگ کر لیا اللہ محدی حادل عمر اے اللہ یہ دو عمر عمر بن حشام عمر بن خطاب ان دونوں میں سے ایک عمر مجھے دے دے مانگ کر لیا ہے نبی نے اور نبی نے جو جوہر مانگا جو ہیرا مانگا اس کی قیمت کا کیا اندازہ فرمایا لوکان ابادی نبی لکانا عمر اگر میرے بات نبوت کا رسالت کا سلسلہ جاری ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی بنایا جاتا رسول بنایا جاتا یہ وہ عمر فاروق جن کی دل کی بات اللہ تبارک تعالیٰ عرش سے مراد بنا کر آیتیں بنا کر نازل کیا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہے کہ آدم علیہ سلاط وسلام سے لے کر اسرافیل علیہ سلاط وسلام کے سور پھونکنے تک تمام کے تمام جنت میں جائیں ایک آدمی چھوڑ کر وہ کہتا ہے جس کی دل کی مراد بڑھاتی تھی عرش بری سے وہ عمر کہتا ہے کہ جس کو نبی مانگ کر لائے تھے وہ عمر کہتا ہے جس کو نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی رسول اور نبی بننے کے لائق ہے یہ عمر امن الخطاب ہے وہ عمر جو زمین پر چلا کرتا تھا اور جنت میں جس کا محل تیار تھا وہ کہتا ہے کہ میں وہ فرد ہوں جو جہنم میں جانے کے لائق ہوں نہیں کی تھی انہوں نے انہوں نے جنت کی سڑک نہیں بنائی تھی اولاد کو کہا تھا اپنے فرزن کو کہا تھا کہ میں نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کے پہلو میں ابو بکر کے بغل میں میری مزار بنا دی جائے ہو سکتا ہے منہ کے ملازے سے سامنے رہنے کی وجہ سے یا عمر کے دبدبے کی وجہ سے امی جان نے ہاں کہہ دیا ہو کہ عبداللہ کو کہا میرے انتقال کے بعد میرے گلے میں جانور کے پٹے کی طرح رسی ڈالو اور نبی کے روزے کے پاس لے کر جاؤ اور وہاں پوچھو کہ عمر آپ کے پہلو کے اندر سونا چاہتا ہے ابو بکر سے پوچھو کہ عمر آپ کے پہلو میں سونا چاہتا ہے فرمایا اگر نبی کے در سے آواز آ جائے نبی قبول لے امی جان اجازت دے دے کہیں کھڈا بنا کر مجھے ڈال دینا ورنہ جانوروں کے کتوں کے یا کسی وکی کے کنارے مجھے عام انسانوں کی طرح مٹی کے حوالے کر دینا یہ ان کی سوچ تھی آج جعلی ڈگریاں رکھ کر میں جنتی آپ جنتی جہنم میں کس کا باپ جائے گا وہ جہنم حلمین مزید حلمین مزید کہے گی وہ مجاہد صاحب جنتی معاملات دیکھے ایسے لباس دیکھے ایسے وہ امام صاحب جنتی وہ تاجر صاحب جنتی جس جس نے جو لین کو پکڑا بس یہ سمجھا یہ خانخواہ کی لین ہے یہ جنت میں لے جائے گی بغیر ہے جرو کی غلامی کے ٹیمپریچر میں ایک کاٹے کا فرق نہیں آیا ایک ذرہ فرق نہیں آیا کاروبار میں فرق نہیں آیا نماز میں تلاوت میں ذکر میں کہیں کسی نے کچھ پکڑ لیا کسی نے کچھ پکڑ لیا اور پینٹ کر لی ہر کوئی مطمئن ہے مروں گا قبر سیدھے کہے گی کہ بھائی اس کے خبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کی خبر کو کیا یہ ہم یہ نہیں سوچ رکھے اور کیسے سوچ رکھا ہے ہم نے بالمقابل والے انسان کو ہم نے دیکھا میں ہوں میرے سے کمزور امام کو میرے سے کمزور مقرر کو میرے سے کمزور خطیب کو دیکھا میں نے پرنٹ کر لی اور نورانی مجید کا ٹھپا جنت کا لگا لیا آپ نے دکان کا لگا لیا اس نے خانخواہ کا لگا لیا ایک کام دین کا بولو ایک کام بولو باتیں جہاد کی باتیں کشمیر کی باتیں افغانستان کی ایک مچھر اگر کفر کے راستے سے آئے ایک مکھی آئے جیسے مردہ اپنے جسم کی مکھی کو نہیں ہلا سکتا اور مچھر کو نہیں مار سکتا نہ جی ہمارے پیر صاحب ہیں ہمارے حضرت ہیں وہ تو گالیاں نہیں دیتے وہ تو سخت نہیں کہتے وہ تو سست نہیں کہتے اور یہ ملا ہے کہ وہ چیختا رہتا ہے ہجڑے ہیں سانی ہیں رنڈی ہے ہمارے حضرت جی تو نہیں کہتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو انگلیاں پکڑ کر میں نے چلنا سکھایا اللہ نے کام لیا داڑیاں رکھی زندگی میں نماز آئی حج بیت اللہ کیا عمرے کیے زکات کی ادائیگی اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے اور ہم نے کہا اور آگے کہ پیر و مرشد سے بیعت جس دن بیعت ہوئی اس کے بعد والے جمعہ سے وہ حضرات غائب مرتے تھے مٹتے تھے اگر غائب ہو جاتے تھے فون کیا کرتے تھے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں تو دنیا کو کبھی کی طلاق دے چکا ہوں میرے آقا میرے مولا طلاق دے چکے ہیں ایک سلام کے بعد دوسری سلام کا آپ نے انتظار نہیں کیا آپ وضو ٹوٹنے کے بعد پانی کا انتظار نہیں کیا تیم کر کر آپ نے سلام کا جواب دیا میں کس کھیت کا ملی ہوں کہ میں دنیا پر امیدیں لگائے بیٹھوں ہے کیا ایک ڈھیلا نہیں اپنا ایک اچھی سواری نہیں دیون لگے کپڑے میں کس چیز آپ کے پاس دولت بنگلہ حسین بیوی نوجوان بچے طاقتور اولاد انفلس کچھ ہم ہمیں نہیں چاہیے کوئی آئے کوئی جائے کوئی ٹوٹے ہمیں لینا دینا کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کیا خانخواہ کی یہی تربیت تھی کیا اولیاء اللہ کی یہی تربیت میں ایک ایک نام فون نمبر اتا پتا کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ یعنی خانقاہ جو ہوتا ہے وہ نفس کشی کے لیے ہوتا ہے دل کو مارنے کے لیے ہوتا ہے خواہشات کو دبانے کے لیے ہوتا ہے اس لیے نہیں ہوتا کہ خانقاہ ہے زکریہ خانقاہ ہے شفیقیہ اور خانقاہ ہے ذوالفقاریہ خانقاہ ہے طلحہ اور خانقاہ ہے زبیر سیل لگائے اور جنتی اور بارہ بجے آنے والا اب آئے دو بجے حضرت کا دامن ہم میں اور ان بریلویوں میں کیا فرق جو یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ارے انہوں نے پکڑا وقت کے غوث کا دامن پکڑا وقت کے خواجہ کا دامن پکڑا تم اس زمانے کے پیر کا دامن پکڑ کر یہ اللہ کے گھر سے دور ہو رہے ہو دین سے دور ہو رہے ہو حق کا جذبہ مٹ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے ان کو بربادی کے راستے پر ایک آدمی صحیح تھا مدرسہ بنایا مدرسہ بنانے کے بعد کہا ارے اتنا ہی کام ہے اب وہ علماء سے سلام کرنے کا متمنی ہونے لگا کہ علماء مجھے سلام کریں میں مدرسے کو جاتا ہوں اساتذہ کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں ان کانوں سے سن چکا ہوں کہ میری مجھے سلام کیوں نہیں کرتے ایک مسجد کا سیکرٹری کہتا تھا کہ سارا اسٹاف ہمیں سلام کرتا ہے آپ ہمیں سلام نہیں کرتے مسجد کی خدمت کر کر اس نے ایک صنعت بنا لی اور اس نے جنت کی ایک جعلی سرٹیفکیٹ بنا لی کہ اب میں جنتی ہو گیا ساری دنیا میرے قدموں کے نیچے وہ عالم وہ عارف بلّہ وہ متقی وہ تحجد گزار کیا یہ شریعت جو ہے یہ فلیکسیبل ہے اسے رات میں کھماؤ تو کھم جاتی ہے دن میں جھکاؤ تو جھک جاتی ہے جتنے فرقے بنے ہیں قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا یہ بھی کثیرہ وہ بھی کثیرہ اسی قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اسی قرآن سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے بیگم نے کہا بہشتی زیور لا کر دو جی فضائل اعمال لا کر دو جی بخاری لا کر دو جی اولاد نے کہا باپ نے لا کر دیا خامن نے لا کر دیا اب دوسرے دن سے وہ شیخ الحدیثہ بن گئی کل تک علماء سے کل تک مشائق سے اور ایک چھوٹا بن کر جو زندگی گزارنے کی کیفیت تھی آج وہ شیخ الحدیثہ بن گئی کہ میرا تعلق اب بخاری شریف سے ہو گیا مدارس عربیہ کے اندر سب سے آخری کتاب نو سال کے بعد دس سال کے بعد سب سے آخر میں فائنل بخاری پڑھائی جاتی ہے یہاں چپدی چپدی کا شوربا بخاری انگریزی میں تیلگو میں ملیالم میں پڑھ کر یہ بخاری کا محدث بن گیا یہ دین کے ساتھ ٹھٹا نہیں ہے گلی کا چمبر اور ہمارے گھر کا ٹوائلٹ کا بھنگی قانون بگاڑنے لگے کہ دفعہ نمبر تین سو ایک ایسا ہے دو سو بیس ایسا ہے حکومت چبت لگائے گی پولیس گرفتار کرے گی چمبر تیری حیثیت قانون کے بگاڑنے کی ایک جاہل گوار درخت کے نیچے بیٹھ کر سبیل اللہ بخار کی دوا دینے لگے ملیریا کی دوا دینے لگے چکنگنیا کی دوا دینے لگے ٹائیفائڈ حکومت گرفتار کرے گی گلی کوچوں کے اندر یہ انگریز کے بچے قرآن کے نام پر حدیث کے نام پر میرے آقا کے نام پر میرے اولیاء اللہ کے نام پر میرے دیوبند کے بزرگوں کے نام پر میرے تبلیغ کے وہ اکابرین جن کے رات کے رونے سے آج مسجد آباد ہے ہزاروں لوگ تعریف ہو چکے ایک ایک کا نام لے کر گلی کوچوں کے اندر گالی دی جا رہی ہے ایک حرام زیادہ ایک کتا ہے جو اس کے خلاف بھوک سکے انہیں محلوں میں یہ گروپن پارلیا یہ بسم اللہ نگر یہ جے نگر نین بلاس کھلے عام ایک ایک فرق کو پکڑ کر خلاف کہا جا رہا ہے جمن کے خلاف تبلیغ کے خلاف تم جاؤ گے فلسطین تمہارے محلے میں تمہارے ماحول میں تمہارے سماج میں ایک انگریز کا کتا آ کر بھوکتا ہے بھوک کو لگام نہیں لگا سکتا اور سرٹیفکیٹ مجاہد اور غازی کی میں حق بولے جیسا کن بھی بولتا نہیں ملا عمر مجھے دیکھے روپے دیکھ کر خرید لیں گے اسامہ دیکھیں گے مجھے ہیرے جواہرات سے ایک مچھر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ایک مکھی کا مقابلہ کرنے چھوڑو جی اس کا ہے انہیں بول لیتا دین کی حمیت دین کی غیرت قرآن کا لگاؤ نبی کا لگاؤ آج تک اللہ کی قسم نہیں آیا یہ شریعت ہے ٹینکی میں پانی لیک ہوتا ہے کہاں لیک ہوتا ہے جہاں جوڑ کمزور ہوتا ہے جہاں پر مٹیریل کمزور ہوتا ہے گاڑی پنچر ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے جہاں ٹیوب ویک ہوتا ہے جہاں پہلے کاٹا چبا ہوا رہتا ہے جہاں پہلے پنچر لگا ہوا رہتا ہے وہیں پھر دوبارہ ہوا خارج ہوتی ہے پورا غصہ جوڑوں کا اولاد کا کاروبار کا دوستوں کا دشمنوں کا اتر رہا ہے تو دین پر اتر رہا ہے اور قرآن کہتا ہے روحما بینہم اشدا اشداقفار روحما ادئی غصہ اترے کفر پر اترے کہتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب بیان کرتے ہیں گالی نہیں دیتے طلحہ صاحب بیان کرتے ہیں گالی نہیں دیتے بڑی گمبدوں کی مسجد میں بیان ہوتا ہے گالی نہیں دیتے میں کہتا ہوں ان کی لنگی کھینچ کر تو دیکھو ان کی ماں کے آنکھ مار کر دیکھو ان کی بیگم کو چھوڑ کر دیکھو ان کی بیٹی کو یہ سلس بھیج کر دیکھو اور پھر دیکھیں گے نحمد ہو سلی اللہ رسول کریم بھائیوں بزرگ دوستوں گالی دینا حرام ہے کہتا ہے یا یہ کہ ڈنڈا اٹھاتا ہے یا پتھر اٹھاتا ہے دیکھو تو صحیح اور قرآن کیا کہتا ہے کل انکان آگا حکم و حکم و ازواج حکم و عشیرت حکم و و تجارت ان کسادہ و مساکین کسادا الیکم من اللہ الیکم مین اللہ و رسولی تمہاری اولاد تمہاری ماں تمہارا باپ تمہاری تجارت تمہارے ٹھکانے تمہارے کھیت تمہارے کھلیان تمہارے باغیچے تمہاری پراپرٹی ان کے مقابلے میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے کہاں ہے کہاں ہے غصہ میں تو کہتا ہوں یہ مکاتب بند کرو مساجد بند کرو خانخواہیں بند کرو جو ہے وہ کافی ہیں قیامت تک چلنے کے لیے ایک اسکول کھولا جائے کپڑے نکالے جائیں ایک کرنٹ کی چھڑی لے کر اس کے پیشاب کے عزو کو دکھا دکھا کر رے تو مرد بنا رہے کلے کو لگا کر گال رے مرد پانا داڑھی آ رہی ہے تجھے تو ہگڑا نہیں تو گیدڑ کی اولاد نہیں تو مرد پانا ہے اٹھ اٹھ ماس کا بچہ ہے موبس کا بچہ ہے خون نکال کر اس خون کے اندر دکھائیں دیکھ تیرے خون میں معاذ ہے تیرے خون میں معاوض ہے تیرے خون میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تیرے خون کے اندر عمر بن عبد العزیز ہے تیرے خون کے اندر ٹیپو سلطان کا لہو ہے اللہ کی قسم ضرورت ہے یہ غصہ آنا ایمان کی دلیل ہے اور ہم نے پورا غصہ شریعت پر اتار دیا ایک آدمی نرم بول رہا ہے اسلام آسان دین ہے ادین و یسر حدیث پیش کرتا ہے اللہ کے نبی یہ نہیں جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ نماز چھوڑے ان کے گھروں کو میں آگ لگاؤں جاؤ نبی کے روزے پر کہو کہ آپ نے فرمایا تھا الدین یسرن دین آسان ہے اور آپ آگ لگا رہے منافق ہے حرام زیادہ دگلی کسے معلوم کہاں نبی بشیر بنے کہاں نبی نذیر بنے اس کو وہ جو اردو کے اندر محاورہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو, تو اس کو چاہیے داڑھی مجا ہے میں عرب کو جا کو آیا میں عمرے کو جا کو آیا میں مدینے کو جا کو آیا بو کھا کر آیا کتے کے دنیا کو شیخاں کو دیکھا داڑھی من کو تھی کتنے کی شیخاں بدکاری کرتی بیٹی کو چھوڑتا جوڑوں کو چھوڑ یہ دلیل نہیں بن سکتی کیا مولی صاحب اتنی غلط بات اس سے غلط بات یہ اس سے غلط بات یہ کہ جنت البقی کو پوچھتا تو مٹی کہہ دیتی کہ کسی صحابی کے چہرے کو داڑھی سے خالی تو نہیں پائے گا ہر ایک کے پاس ایک دلیل ملیشیا انڈونیشیا مصر اسلامک کنٹری وہاں مصر کے اندر امامہ داڑھی اس کے پاس ایک دلیل ہے زانی کے پاس ایک دلیل ہے میں کوٹھی پر جاتا ہوں کسی ماں بہن کی آبرو لوٹ کیا اس کے پاس ایک دلیل شرابی کے پاس ایک دلیل میں کیا کروں غم کو نڈھال کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے میں پیتا ہوں اس کے پاس ایک دلیل ہے کل توبہ کر لوں گا آج میری بیٹ بیٹی کا غم کون بانٹے گا تم لوگے شادی کرو گے شرابی کے پاس زانی کے پاس بے نمازی کے پاس یہ جو داری منڈے ہیں ان کے پاس ایک دلیل ہے ایک بخاری ہے ایک شریعت ہے ایک جبرائیل ہے ایک جالو جنت کی سرٹیفکیٹ ہے یہ جورو کے غلام یہ اولاد کے غلام یہ دین کے بھگوڑے یہ حق کے بھگوڑے یہ حق کے دشمن یہ جہاد کے دشمن اللہ اکبر ہندوستان میں جہاد کا نام لیتے ہو اب ذاکر نہ ہی کہا اس نے کہا یہ کانفرنس کر رہے ہو یہ جہاد ہے یہ اسکول کا ڈرامہ کر رہے ہو یہ جہاد ہے یہ بچے تقریر کر رہے ہیں ایک جہاد ہے عیسائی کانوینٹ کے مقابلے میں ہم اسکول کا بیپار کر رہے ہیں یہ جہاد ہے کیو ٹی وی کے مقابلے میں پیس ٹی وی دے رہے ہیں یہ جہاد ہے یہ سیکولر طبقہ کانوینٹ اور یونیورسٹی کا زہر یافتہ ڈسا ہوا طبقہ ہمارے بلی ہے اس دنیا میں ڈاکٹر ذاکر رائے صاحب ہیں داڑھی رکھو ملا چماروں کا بھیڑوں کا لباس پہنو وقت کے اولیاء اللہ کا لباس پہنو پردہ کرو بے پردہ کرو یہ کوسی مصیبت داڑھی مڑے تو ہجڑا جورو کی غلامی کرے تو جورو کا غلام اولاد کو ذرا دیکھ دیے تو بچوں کا پاخانہ حدیث پنانے والا بے نمازی بولے تو جمعہ کو دے رہا کتنا اچھا مذہب ہے دیکھو وہ بھی تو قرآن کی بات کرتا ہے وہ بھی تو حدیث کی بات کرتا ہے اب دو زکات ذاکر نائک کو کانفرنسیں کرے وہ جلسے کرے وہ جلوس نکالے وہ امام حرم کا خرچہ دے وہ جو بھی کرے وہ ہوٹل کی لانڈنگ کا جو ہے رقم ادا کرے آپ کے کتنے آپ نے رمضان المبارک میں سنے کہ باریک اور حساس مسائل ہیں مجھے ذاکر نائک کا دین چاہیے میں نے ذاکر نائک کا دامن پکڑ لیا اس کو ہجڑا رنڈی کا الفاظ نہیں سننا چاہیے انہوں نے طلحہ کی طلحہ صاحب کی انہوں نے جو ہے دامن کو خانخواہ کو پکڑ لیا انہوں نے میٹر گیج چاہیے مولانا شفیق خان صاحب کو پکڑ لیا اور اس کو چاہیے براڈ گیج تو افغانستان سے اور طالبان سے نہ لینا نہ دینا بس نام لو کام چلاؤ نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں معاملات بھی صاف نہیں قرضہ لو ڈباؤ بدکاری کرو عیاشی کرو زنا کرو جہاد کا نام لو جیتے جاؤ جہاد کا نام لو جیتے جاؤ میں کہتا ہوں ایک جگہ ایک علاقے میں بڑے بڑے اکابرین کو بلایا جاتا ہے بڑے بڑے مقرری دیومندی مکتب فکر اور دوسرے نیوٹرل علماء کو ہمیں بڑی خوشی ہوئی بنگلے بنا لیے گئے پراپرٹی بنا لی گئی کوئی ان کے انکم کا سورس نہیں اور کئی معاملات کے اندر سمجھ میں آئی بات کہ پسے پردہ اس چیز کے وہ خوب پیسہ ہڑکتے ہیں اولیاء اللہ کا نام لے کر ہم آگے کوئی سافٹ ویئر ہو تو بتاؤ ہم دے دیں گے زندگی ہم جمعہ سے پہلے آج سورج غروب ہونے سے پہلے یہ دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں ہم دنگ آ چکے ہیں رہنا ہو رہو منہ میں وہ لگا رکھا ہے گیس کا بڈھا پیشاب پاخانہ کر رہا ہے بھیڑنی سسٹر سامنے کڑی ہے چمار ڈاکٹر منہ کے اندر جو ہے تھرمامیٹر رکھا ہوا ہے کپڑے اترے ہوئے ہیں بار بار پنکھا چل کر پیشاب پاخانے کی جگہ سے کپڑا ہلتا ہے پوچھا جاتا ہے وینٹیلیٹر رکھنا سار نکالنا وہ کہتا رکھو ابھی جینا چاہتا ہوں کوئی جینا چاہے جی ہم اس دنیا کی حقیقت کو پہچان چکے ہیں اور اس کی سچائی ہمیں معلوم ہو چکی ہے اور وہ روح جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ سلاۃ وسلام کے سامنے آیا تھا کہ جب آئی تھی کاری خوبصورت حسین حور نما دلہن بن کر اور کہا کہ میں دنیا ہوں مجھ سے نکاح کر لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو ہے لانت ہے میں نے تیرے پیدائش سے پہلے اور تیرے وجود میں آنے سے پہلے میں نے تجھ کو طلاق دے دی جو مڑ کر گئی پاخانے کی جگہ سے اتنی گندی بدبو اور اس کی پیٹ اور اس کا پچھلا حصہ اتنا گندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف تصور سے میری زندگی عذاب بن جائے گی یہ ہے دنیا کے دوروں ہم جان چکے ہیں آپ دھوکے میں بتاؤ فلا کن کم الحات دنیا جو جیسے جورو جوروں کی غلامی حقوق کی بات حدیث میں نہیں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے کیسے سے بات کیا کرتے تھے حضرت حسین سے ہر ایک کے پاس حدیث ہے ہر ایک نے اپنا پرنٹر گھر میں رکھ رکھا ہے سافٹ ویئر بنا رکھا ہے بلانک چھوڑا ہے نیم جنت کا درجہ جنت کا مقام اب اس پر ٹیک کرتا ہے میری بیگم سن جو ہے ڈاٹر آف فلاں میرا لڑکا ڈاٹر آف فلاں میں فلاں کا بیٹا جنت کی چھٹویں منزل جنت کی ساتویں منزل اور خانقاہ کی سیل نورانی مسجد کی سیل علماء کی سیل ذکر کی سیل جماعت کی سیل اور جمعیت کی سیل اور تنظیموں کی سیل تحریکوں کی سیل قرآن کی تلاوت کی تہجد کی سیلیں بنا رکھی ہیں ہم نے اور حضرت عمر فرماتے ہیں جانور کی طرح میرے لاشے کو نبی کے در پر لے جانا قبول کر لیں تو میری قسمت پھتکار دیں تو عمر اسی لائق تھا پوری دنیا جنت میں جائے اور ایک کہے جہنم میں عمر سمجھتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور ہم نے بنا رکھی ہے سیل ٹھپا لگا رکھا ہے کیا ضرورت ہے گالیاں سننے کی ہر ایک شریعت پر اپنی بھڑاس اتار رہا ہے مالدار ہے تو کہتا ہے میں حضرت عثمان کا پیان ہوں پیان پیان ان کی حیا کے پیشاب کے قطرے کے لاکھوں حصے کو نہیں لگ سکتا کمینہ نام لیتا ہے حضرت عثمان کا فقیر ہے بھیک منگا ہے تو حضرت عبد الرحمان ابن ابیاؤ حضرت ابو ذر غفاری کی مثال دیتا ہے صحابہ کے پکڑو پاکے کی کرو مذاق کرو ٹھٹا کرو کمانے آتا نہیں محنت کرنے ہوتا نہیں صحابہ کے فقر و پاکا کا حوالہ نبی کے گھرانے کے فخر پاکے کا حوالہ حرام کی خوب کمائی گیارہویں کی دعوت ٹھنڈک کی دعوت برسی کی دعوت ولیمے کی دعوت بچہ پیدا ہونے پر دعوت حیض آنے پر دعوت نفاس آنے پر دعوت نفاس ختم ہونے پر دعوت حیض ختم ہونے پر دعوت گھر بننے پر دعوت گھر اجڑنے پر دعوت نکاح اور طلاق پر دعوت کرتے عثمان غنی کے طرز پر چل رہا ہوں میں وادی بھر کر مدینہ طیبہ کے سرے میں ایک اونٹ تھا اور دوسرا اونٹ مدینے کے بارڈر کو لگ رہا تھا ہائے ہائے ہائے کال مدینہ طیبہ کے اندر بچا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ہوئی پریشان ہوئے بیگم کے پاس گئے بیگم ہوتی آج کی اور جورو کا غلام ہوتا اجی ریزرو بینک میں ڈالو الگ نام سے کھاتے کھولو آج پراپرٹی سستی ہے کل مہنگی ہو جائے گی اگلے پل کا بھروسہ نہیں سو سال کے سامان رکھا انسان بیگم بھی کہتی تھی بیگم نے کہا ابھی کیا بات ہے ہم جو ہے اعلان کر دیں گے منادی کر دیں گے مدینہ طیبہ کے فقیروں مدینہ طیبہ کے محتاجوں ہمارے بھائیوں بہنوں آؤ مال لے کر جاؤ تم بھر بھر کر دو میں بھر بھر کر دوں گی راوی بیان کرتے ہیں کہ بلال کی تحجد کی اذان تھی اور حضرت عثمان غنی کا آخری ان کا مال ختم ہو رہا تھا تحجد میں دو رکعت انہوں نے شکریہ کی ادا کی اے اللہ تیرا شکر ہے اتنے بڑے بوجھ سے ہم کو آزاد کر دیا آج بیٹی کے حیض آنے پر حیض کے ختم ہونے پر نفاس کے آنے پر نفاس کے ختم ہونے پر تم چھلا نام رکھ لو چھٹی نام رکھ لو مردہ نام رکھ لو قبر نام رکھ لو ہائس کا آنا ہیس کا ختم ہونا نفاس کا آنا نفاس کا ختم ہونا دعوتیں اور بات اس بعد اتنی مالدار نہیں تھے کھلواڑا بنا رکھا ہے ہر کوئی شریعت کو مذاق بنا رکھا ہے کوئی جاتا ہے بینک کا ربن کاٹتا ہے کوئی بھیڑوں کی محفل میں کوئی شیعہ کی محفل میں کوئی انگریزوں کی محفل میں کوئی پنڈتوں کی محفل میں ارے بھائی ہم جائیں گے اسلام کو پیش کریں گے اور اسلام کو کیا پیش کرتے چراغ دیا جلا رہے ہیں مندر کا ٹیکا لگا رہا ہے امام مسجد کا یہ اسلام کو پیش کر رہا ہے یا امام کا سودا کر کر جوڑوں کو حرام کر کر اولاد نسل حرامی پیدا کر رہا ہے یہ کٹ ملا ہے کٹ ملا یہ توڑتا ہے قوم سے بھائی چارگی نہیں اتحاد نہیں یہ ہندوستان ہے بھائی مل جل کر رہنا چاہیے ان کے سمیلن میں جانا چاہیے ان کے سماج کیسا دن پیش کریں گے کتنوں کو مسلمان بنایا تم نے ان کی محفلوں میں جا کر ان کی بیٹیوں میں جا کر نان ویج کھا کر ویجیٹیرین کھا کر دہی کھانا کھا کر ناریل لے کر کتنے پنڈتوں کو آپ نے جھبا پہنایا بلکہ یہ ہوا کہ کل تک جس سماج سوسائٹی کے اندر شرم اور حیا تھی جب اسٹیج پر دیکھا کہ دلہا دلہن وہ وش کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں وہ فوٹو کا پوز دے رہے ہیں اجی ہماری بیٹی کی شادی میں ایسا کریں گے ڈھیر بن کر آیا چوار بن کر آیا یہودی بن کر آیا عیسائی بن کر آیا تمہارے بچوں کو پوچھو اسلام کے نام اسلامی بہنوں کے نام وہ کوئی سر کھجائے گا کوئی نیچے اوپر دیکھے گا اور پوچھو کہ آج کی رات کیا ہے جشن ہے جشن جس کو چلنے کی طاقت دیکھنے کی طاقت ادنا درجے میں پینے میں گورنے کی طاقت ثواب ہے عمرہ ہے لوٹو رنڈیوں کو دیکھو شرمگاہوں کو دیکھو شراب کے منظر کو دیکھو آیا کباب کے منظر کو دیکھو علماء نے فرمایا حدیث آتی ہے من کسرا سوادا قوم پہ منہم کہ جو برائی کرتا ہے اور میں اس محفل کے اندر جاتا ہوں میں برائی نہیں کرتا میں زنا نہیں کرتا میں شراب نہیں پیتا ہیپی نیو ایئر کے منظر کے دیکھنے کو جاتا ہوں کہ لوگ کیسا مناتے ہیں جی روڈ کمرشل جاتا ہوں شراب کے اڈوں پر جاتا ہوں میرے آقا نے فرمایا من کسرا سواد قوم ان کہ جو کسی جماعت وہ تیس آدمی تھے شرابی تیس آدمی تھے ڈانسر پندرہ لڑکیاں پندرہ تھے یہ گیا اکتیسواں ہوا میرے آقا نے فرمایا تیس جہنم میں جائیں گے تو یہ اکتیسواں بھی اس لیے کہ ان کی جمیت اور ان کے افراد کو ایک نمبر کا ووٹ دے کر اس نے بڑھا دیا قیامت میں جہنم میں جائے گا یہ تو یاد ہے محرم الحرام کب شروع ہوا اسلام کا پہلا مہینہ یہ قوم ہمیں اپنے کلچر سے اپنی تہذیب سے اپنے تمدن سے ہمیں دور کرنا چاہتی ہے اور ہم دور ہونا چاہتے ہیں ہم دور ہونا چاہتے ہیں ہم کام چھوڑ کر برائی سنیں گے تو نہ بولے گا ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو نہ وہ تبلیغ کرے گا جس لمحے ہمارے علماء کے خلاف اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف اولیاء کے خلاف زبان چلی جوتا نہیں نکال لیتا نہیں میں دیکھتا تھا آگے کتنا بولتا کر کو تیری ماں کے بارے میں سنے گا میں ناڑا کھولیا میں لہنگا کھولیا میں ٹچ تسکر میری ماں کے بارے میں یہ زبان میری بیٹی کے اور شریعت کے بارے میں ذرا دیکھنا کتنا گیا کر کو تیری ماں کے بارے میں دیکھ تیری بیٹی کے بارے میں دیکھ سننا چاہتے ہو قوم تمہیں سنا رہی ہے تم خود منافقت کے راستے پر جانا چاہتے ہو جعلی سرٹیفکیٹ بنانا چاہتے ہو کون دے رہی ہے ہمارا جو نظام ہے ہمارا کلچر جو ہے اور ہماری آئیڈینٹیفائی اسلامی مہینوں سے ہم آشورہ مناتے ہیں اسلامی مہنوں سے ہم جو ہے یوم عرفہ مناتے ہیں اسلامی مہنوں سے ہم قربانی دیتے ہیں اسلامی مہنوں سے ہم روزہ شروع کرتے ہیں اسلامی مہینوں سے ہم روزہ ختم کرتے ہیں اسلامی قمری کیلنڈر سے ہم جو ہے عورت کی عدت شمار کرتے ہیں تین مہینے یا جو بھی ہے یا چار مہینے دس دن وہ قمری کیلنڈر سے شمار کریں گے یہ سارے احکامات ہمارے قمری کیلنڈر سے وابستہ ہیں گھر گھر کے اندر میں نے اس تحریک کو چلانے کے لیے وہ کتابوں کی جگہ آج خود جو ہے قبری کیلنڈر اپنی ویب سائٹ اور ایس ایم ایس کے اتے پتے کے ساتھ بنائے ہیں لی جائیے کاپیاں بنائیے اس کلچر کو عام کیجئے جنوری فروری سے مہنا شروع ہوتا ہے تو ہم نے کیلنڈر بنایا محرم سفر ربیع الاول عربی مہینوں سے بنایا انگریزی تاریخ کو اس کے تابے رکھا کہ تم ہمارے غلام ہو ہمارا جو انگریز جو ہے قبری مہنا ہے قبری کیلنڈر ہے یہ دور کرنا چاہتے ہیں یہ نیو ایئر کتے ایک ہمارے یہاں قرآن میں قسم کھائی زمانے کی ولاسر زمانہ گواہ ہے تمہارے عمل پر ہمیں ڈر ہونا چاہیے ہماری زندگی کا ایک سال نکل گیا ہماری جوانی کی جو ہے منزل میں ہم ایک منزل آگے بڑھ گئے ہم خبر کی طرف ایک کلومیٹر اور آگے بڑھ گئے اے اللہ یہ زمین یہ زمانہ والعصر ان انسان الفی خسر ہمیں اعمال پر ہمارے کرتوتوں پر ہمارے بول چال پر ہم نے کتنوں کا حق دبایا کتنوں کا دل دکایا اور کتنوں کی زمینیں مانی کتنے کی پراپرٹی ماری ہم نے بیوی کو کیسے ستایا ہم نے اولاد کو کیسے راہ راہ سے ہٹایا یہ مواخذہ ہے مواخذہ لیکن اس مواخذے کو یہ یورپی کلچر سور کھانے والے کا کتے کھانے والوں کا اس یورپی کلچر نے کہا ایش کے اندر بدل لو جو کرنا ہے کر لو اے ان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے ہمارا ایمان ہے خیر ایک ذرہ برابر خیر کرو گے دیکھو گے ایک ذرہ برابر شر کرو گے دیکھو گے یہ ہمارا ایمان جن کو قبر نہیں دیکھنا جن کو محشر نہیں جن کو آخرت میں کچھ راحت نہیں جن کے حور نہیں جن کے غلمان نہیں جن کے جنت کے باغے نہیں جن کی جنت کی بہتے نہریں نہیں وہ دنیا میں عائش کرتے ہیں اور حاضی حیات دنیا اللہ ولائی نوجوان نوجوان تیرے لیے تو جنت کی ہورے منتظر ہے تیرے لیے جنت کے پلاٹ اور جنت کی منزلیں خالی پڑی ہیں بک کرا لے ایک سبحان اللہ کہہ دے ایک لا الہ الا اللہ کہہ دے ایک آخا پر درود پڑ دے اور ایک ایک ذرے پر ایک ایک منزل پر اپنا پڑاؤ ڈالتے جا سابق الا و جنت ارض کو وہ والارض آ و بڑھ اللہ کی جنت کی طرف بڑھ اللہ کے خوش روزی کی طرف بڑھ یہ کیا ہے شراب میں کباب میں مل مٹنے والے عیسائی کتے زانی حرامی ان کے ساتھ مسلمان اللہ اکبر کہاں سے کہاں تو چلا گیا برائیوں کو ختم کرنے آیا یا برائیوں کو ساتھ دینے کے لیے آیا ہندوستان ہندو راش بن چکا ہے کرناٹک میں گائے کے زبا پر پابندی پاس ہو چکی ہے لاگو نہیں ہوا ہے حالات خراب ہے اس کا ستارہ ڈگمگا رہا ہے موقع ہوگا محل ہوگا فوراً یہ قانون نہ آئے تو ہمیں پوچھ لینا اسی طریقے سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت فلموں کے ذریعے سے ڈراموں میں رامائن مہابھارت اور ان کے بھگوانوں دیوی دیتاؤں کے قصوں کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو اتنا شوق اتنا شوق حضرت موسا علیہ السلام فرون کا قصہ بولے مانیں گے نہیں یوسف علیہ السلام زلیخا کا قصہ بولے سمجھ میں نہیں آئے گا کارٹون دیکھ دیکھ کر جل چھوڑتے رہتے ہیں ہماری نسلیں اور ماں باپ کو گندی فلمیں دیکھنے میں یہ بچے رکاوٹ بنتے ہیں ان کے کمروں کے اندر ایک الگ ٹی وی دے دیا بچوں تم اپنا جو ہے جہنم الگ بنا لو تم اپنا سکشن الگ بنا لو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بہت پہلے بہت پہلے ان فلموں کے ذریعے سے ہندوتوا کے جراثیم مسلمانوں کے خون کے اندر لائے جانے لگے لگتا تھا یہ اپنے دیوی اور دیتاؤں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ رام کا مذاق وہ سیتا کا مذاق اور وہ گنیشا کا مذاق اور رام کے سامنے ٹھٹا کرنا رام کی گالیاں دینا بھگوان کو گالیاں دینا مسلمان یہ سوچ کر فلم دیکھتا تھا کہ بھائی چلو ان کی دیوی دیوتاؤں کو گالی دی جا رہی ہے ان کے بھگوانوں کو ہمارے اللہ کو تو کچھ نہیں کہا نا ہمارے پیغمبر کو کچھ نہیں کہا نا اب کیا ہوتا تھا ایک زمانے تک جب مسلمان اس کو برداشت کرتا رہا ان کی دیوی ان کے جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر ہیں ان کے شرمگاہ ان کا بھگوان بندر ان کا بھگوان اور انسان کا ازو تناسل ان کا بھگوان بادل ان کا بھگوان سوریا دیوتا ان کا بھگوان دھرتی ماں کتنے کتنے سفر کا حضر کا سواری کا مکان کا دکان کا ٹو ویلر کا تھری ویلر کا ان کو کیا ہے آج یہ بھگوان چھوڑیں گے کل کوئی دوسرا پکڑیں گے لیکن بھگوان کی انسلٹ اور بھگوان کی توہین جس کو ہم دوسرے لفظوں میں خدا کی بےزتی وہ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ دیکھ کر اب ہم اگر کہیں بھگوان تو کیا تصور گنیش آئے گا رام آئے گا اللہ آئے گا اللہ آئے گا ہم کہیں پیغمبر تو رام آئے گا سیتا آئے گی یا گوتم بدھ آئے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نبی تو یہ بے عزتی انسٹ دیکھ دیکھ کر اتنے عادی بن گئے کہ اب اگلے گانے جو بنے وہ کعبے کے توہین کے وہ خدا کی توہین کے وہ نبی کی توہین کے میں رب سے زیادہ تیرا نام لیتا ہوں میں تجھے چومتا ہوں میں تجھے چاٹتا ہوں میں تیرا طواف کرتا ہوں میں تجھ میں ملنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بتایا ان گانوں سے آدمی سیدھے سیدھے دو نمازیں ہیں ایک فجر ایک اثر فجر کو سورج طلوع ہوتا ہے اثر کے بعد مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے مسئلہ سنیں ایک آدمی آیا اور اس کو پتا نہیں کہ سورج کب طلوع ہوتا ہے نماز اس نے شروع کی ایک رکعت کے بعد سورج نکل گیا پورے علماء کا اتفاق ہے کہ نماز اس کی فاسد ہو گئی نماز کو دہرانا ضروری ہے اثر کو آیا دو رکعت پڑی چار رکعت اثر کی دو رکعت کے بعد سورج مکمل غروب ہو چکا کہتے ہیں کہ نماز اس کی ہو گئی کیوں صاحب جب نکلا تو نماز نہیں ہوئی نماز دہرانا اب بیس منٹ کے بعد قضا نماز پڑھنا کیوں صاحب اس کی نماز کے درمیان سورج غروب ہو گیا تو کیوں نہیں دہرانا وہ لبا فرماتے ہیں سورج کے نکلنے سے پہلے اس نے جو نماز شروع کی تھی وہ ادائے کامل کا وقت تھا یعنی جو وقت تھا پورا صحیح وقت تھا اور سورج نکلتے ہی وہ صحیح وقت جیسے دودھ پھٹ جاتا ہے وہ وقت خراب ہو گیا نماز ٹوٹ گئی اور اثر کا مسئلہ یہ ہے کہ غروب کے قریب جیسے جیسے جاتا گیا کراہت آتی گئی نماز پڑھنا مکرو ہوتا گیا تو شروع ہی کیا مکرو وقت نے تو لہذا مکرو شروع کر کر مکرو ختم کیا نماز ہو گئی تو جیسے فجر کی نماز شروع کرنے کے بعد سورج طلوع ہو جائے تو طلوع ہونے کے بعد نماز ٹوٹ جاتی ہے کوئی چاروکار کار نہیں کوئی کمپرومائز نہیں کوئی مصالحت نہیں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے ایسے ہی ہمارے علماء نے کہا ان گانوں کے بول اور ان فلموں کے ڈائلگ جن میں خدا کی توہین نبی کی توہین ہوتی ہے توبہ استغفار سلاط التوبہ کن فیقن کی نماز تحجد کی نماز قرآن کوئی کمپرومائز نہیں سیدھے کو سیدھا بھیڑ کا بچہ ہو جاتا ہے یہ چیز ہندوؤں نے پہچانی گانے گانے کے اندر سیکس بھرا گانے گانے کے اندر شہوت کا خون بھرا اور کچھ خانوں کو فلم انڈسٹری کے اندر جگہ دے کر ان کو بڑھاوا دیا یہ کنگ ہیں یہ شہنشاہ ہیں تاکہ مسلمانوں کے قلوب ان کی طرف راغب ہو جمعہ کے دن فلم کو ریلیز کیا تاکہ جمعہ کی عظمت ان کے دلوں سے نکلے ان کو ٹوپی دیا ان کو رومال دیا ان کو اماما دیا ان کو تصوی دی یہ صرف یہ وہ خان ہے جو بقر عید میں اور عید الفطر کے اندر شیر خرما اور سیویوں کے مسلمان ہیں نہ نماز بچی کسی اور دھرم کی جورو پتنی کسی اور مذہب کی ترنگا ہے ان کے گھر میں تین رنگ ہے بچہ ایک رنگ کا جورو ایک رنگ کی اولاد ایک رنگ کی خود ایک رنگ کے یہ سب دے کر مسلمانوں کی تہذیب مسلمانوں کے کلچر مسلمانوں کے معاشرے کو کہاں تم خان والی زندگی گزارو تم ممبر و محراج سے کٹ جاؤ تم قرآن سے کٹ جاؤ ہندو راشٹر بنانے کے لیے فلموں کا گانوں کا ڈائلگ کا سہارا لیا گیا جن کے بول انجانے میں کہنے سے آدمی سیدھے کو سیدھا کافر ہو جاتا ہے تو ہے کہ ہم نے نماز چھوڑی اس کا متبادل ہے کہ ہم خزا پڑھیں اس سال حج چلا گیا اس کا متبادل ہے اگلے سال حج کریں ہم نے قربانی نہیں دی اس کا متبادل ہے قربانی کی رقم غیر قربانی کے دنوں میں سستا کریں اور خیرات کریں متبادل ہے نہیں صبح میں وظیفہ پڑھنا تھا چھوٹ گیا اس کا متبادل ہے آپ زہر میں پڑھ لیں اس کا کوئی متبادل نہیں بول نکلے اور آدمی کافر ہو گیا فتوا تقسیم کیا تھا نا نے اور انٹرنیٹ کے اندر ہوم پیج کے اندر حق کی بات وہاں پر گانے کا فتوا ہے اس کو نکال لیا اور ہم نے سمجھایا تھا کہ دیکھو شریعت کیا اتنی ظالم ہے خار ہے کہ شریعت ہمیں ایک بول پر اسلام سے نکال رہی ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کھانے میں ناشتے میں ہم بیٹھے ماں ہے باپ ہے میاں ہے بیوی ہے آٹھ سال کا نو سال کا بچہ ہے بچے نے گوشت ڈالا کھا لیا انڈا ڈالا کھا لیا سالن ڈالا کھا لیا ماں بگڑی کیا یہ کھا رہا ہے باپ غصہ ہوا کتے کی طرح کھائے جا رہا ہے اب بیٹے نے وہ بات جو اسکول میں اس نے دوستوں سے غلط صحبت میں سن رکھی تھی گلیوں میں سن رکھی تھی پڑوس میں سن رکھی تھی وہ بات اچانک اس کے منہ سے نکل گئی تیری ماں کے ساتھ فلاں کروں اب کیا باپ یہ سوچے گا یہ آٹھ سال کے بچے کو زنا کیا معلوم عصمت لوٹنا کیا معلوم فوراً اٹھے گا دسترخوان سے جوتا نکالے گا حرام زیادہ تیری زبان چلتی ہے میری ماں کے بارے میں تو کہتا میرے باپ کے بارے میں تو کہتا ہے ماں کے بارے میں باپ کے بارے میں کہے تیور بدل گئے اور علماء نے کہا خدا کے بارے میں کوئی کہے تجھے کیا ملا میں تیرے سے زیادہ وہ حیض والی کتی وہ نفاس والی وہ ایڈز والی وہ شرمگاہ کے اندر بدبو نکالنے والی وہ قیامت کے دن جس کے منہ پر شرمگاہ ہوگی جس کے کان میں ناک میں میل ہی میل اور اگر کوئی صبح کو دیکھے آنے والا پیشاب اور پاخانہ بند ہو جائے ایسی رنڈی کو خدا کے اوساف سے تعبیر کرے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا کون سی بات کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رنڈی شرم گاہ اچھالے سینا اجالے اور ہم اس کو دوہرائے ہمارا ایمان باقی رہے گا پران بھیڑ پکڑے اور قسم کھائے ہمارا ایمان باقی رہے گا یہ سب چالے ہیں اور مسلمان پیسہ دے کر پیسہ دے کر مجید کو دس روپے دے موزن آتا ہے سور کی سولہ جھل لیا پیشانی پر آتی ہیں یجمان نہیں ہے کام والا ہوں اور بے پارش نہیں ہوا بونی نہیں ہوئی سالہ نہیں ہوا یہاں پیسے دے کر موبائل کے اندر ان حرامیوں زانیوں کے فلموں کے وہ گانے جن سے ایمان کا جنازہ نکلتا ہے اور جن سے حیا رخصت ہوتی ہے آج ان گانوں کے رنگتون کیا مسلمان نہیں ڈال رہا ہے کہاں چلا گیا ہے تو کہاں چلا گیا کون تجھے سمجھانے والا کون تجھے بتانے والا کون کتنا چیخے گا کون کتنا بتائے گا عطا اللہ بخاری کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے ضیاء الرحمان فاروقی کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے ہمارے بڑے کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے اب کب سدھرے گا تو پڑھ یہ جعلی سرٹیفکیٹ کو پڑھ ہر رات اللہ سے مانگ اے اللہ تو مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دے اے اللہ تو دے دے میں آج کے بعد اس جھوٹی سرٹیفکیٹ پر ایمان نہیں لاؤں گا مولا تیرا کرم کہ دنیا کو سلایا ہے اور تو مجھے جگایا ہے احسان ہے مولا احسان ہے مولا کہ تو کسی کو سور کا پیشاب پر لگا دیا کتے کے پاخانے پر لگا دیا مولا اس مسجد کے ارد گرد بیسوں نوجوان ہیں لیکن دین کی بات ان تک نہیں پہنچتی تو مجھے اتنے لائق سمجھا کہ اپنے گھر میں بلاتا ہے ولیوں کی باتیں بتاتا ہے یہ مان کر چلو اللہ کہتا ہے شکر تم آزادی لشدید اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور زیادہ دوں گا میں اور کفر کرو گے برباد کر کے رکھ دوں گا برباد کر کے رکھ دوں گا کیا دیکھنا چاہتے ہو بیوی کا رونا اولاد کا رونا روزی کا رونا دکان کا رونا قرضوں کا رونا طبیعت کا رونا روحانی بیماری جس میں کیا کیسی زندگی اٹھو رائے کلیمت اللہ کے لیے نکلو دین کے لیے جیو اسلام کے لیے اور مرو اسلام کی جو ہے طبیعت لے کر اور صفت لے کر پھر دیکھو دین میں کیسے مزے آتے ہیں اور دین کے اندر کیسی لذت اور ہلاوت آتی ہے جس کو جو دامن ملا سال میں ایک مرتبہ گیارہویں کیا اب داڑھی رکھا نہیں رکھا جھوٹ بولیا سچ بولیا حلال کیا حرام کیا ایک گیارہویں اس نے سچپیٹ اس کی بنا لی وہ بریلوی ہو گیا وہ بدتی ہو گیا اس نے گھر کے اوپر ہرا جھنڈا ڈالیا اور جنت کی اس نے جو ہے کھڑکی کھول لی وہ بدتی ہمیں داڑھی رکھ کر لوگوں کو ڈبائے ہم جنتی ہم تحجد پڑھ کر لوگوں کا مال غارت کریں ہم جنتی ہم پیرو مرشد کا دامن تھام کر لمبے جبے پہن کر وزنی امامہ ڈال کر ہم لوگوں کو بے وقوف بنائیں ہم جھوٹ بولیں ہم قرض لے کر ڈبائیں ہم معاملات کو خراب کریں ہم جنتی کیا فرق ہے اس بدتی میں ہم نے انہیں بریلویت کے نام پر دھوکہ دے رہا ہم دیوبندیت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں قرآن میں کیا ہے وہی لل تباہی ہو بربادی ہو ناپ تول میں معاملات میں خرابی کرنے والوں کی وہاں نہیں ہے بریکٹ میں لکھا ہوا دیو مندی کریا تو سو خون معاف داڑی والا کریا تو معاف امامے والا کریا تو معاف آپ نے نہیں دیکھا حضرت پانوی اور حضرت مولانا خلیل احمد خود رہو ایک گھڑی کے لینے دینے میں فقہ ہنفی کے مسئلے کی کتنی گہرائی میں جا رہے ہیں کہیں اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو اللہ کے یہاں مواخذہ نہ ہو میں ہدیہ دینا چاہتا تھا تو حضرت نے کہا خلی احمد سہارنپوری میں ہدیہ پہلے دیتے اب خریدنے بیچنے کی بات ہونے کے بعد ہدیہ دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا فقہ اجازت نہیں دیتی خریدا گیا اور پھر اس کے بعد وہ آدمی کو معلوم ہو گیا جس نے ہدیہ دیا تھا حضرت میں آپ کے ہاتھ میں دیکھنا چاہتا تھا اور آپ نے بیچ دیا کہا کہ حضرت واپس کر دیجئے کہا کہ نہیں میری مرضی میری مرضی ہے سودا ہو چکا ہے رقم آپ کی ملکیت میں آ چکی اور مبھی جو چیز بیچی جانی وہ میری ملکیت کے اندر آ چکی اب کیسا سوال ہے اس کو توڑنے کا نہیں دیکھو آپ بڑے ہیں وہ آدمی کا دل ٹوٹ رہا ہے کہا اس میں شرط تھی کہ اس کا دل ٹوٹے تو اس بے کو فسٹ کیا جائے گا اس کاروبار کو کینسل کیا جائے گا ارے چھوٹی سی گڑی اس زمانے میں پچیس تیس روپے اس کی قیمت رہی ہوگی لیکن اللہ رسول کا ڈر اللہ رسول کا پاؤ بڑے بڑے برج بڑے بڑے تار روڈ کنویں تالاب سیمنٹ لوہا سب کھا رہا ہے اپنے ایک مرتبہ دکھایا گیا نیوز میں کہ ایک ڈرم دودھ کے لیے وائٹ گریس اور کیمیکل پچیس روپے کا پچاس روپے کا ڈال کر ایک ڈرم دودھ بنایا جا رہا اب کتنے بچے اس دودھ کو پیتے ہوں گے زہر زہر دیا جا رہا ہے زہر دیا جا رہا ہے کیا نہیں کیا ہم نے انسانوں کے گھر اجاڑے سہاگ اجاڑا یتیمی کا سایہ ان کے سروں پر منڈلایا گھر کے چراغ کو گل کر دیا ہر ایک لٹیرا ہے لٹیروں کی دنیا ہے یہ یہ ڈاکوؤں کی یہ کون ہے جو رات میں روتا ہے اس کے رونے سے یہ دنیا چل رہی ہے اور سورج کی کرنیں آ رہی ہیں ہم تم سانس لے رہے ہیں ہمارے معامل ہمارے کرتوت ہمارے معاملات ایک میں ہے ایک میں نہیں نماز میں ہے جورو کے معاملے میں نہیں جورو کے معاملے میں ہے اولاد کے معاملے میں نہیں اولاد کے معاملے میں کاروبار وہ وہ لائن پکڑ لیا اس کا فتوا لے لیا اور اس کے نام سے سند ڈال لی ڈگری بنا لی جعلی ڈگری اور اس خانخواہ کا اس مدرسے کا اس عالم کا اس مسجد کا اس بیان کے حلقے کا نیچے ٹھپا لگا دیا ایم جنتی میں جنتی ہوں کیوں نائن ان بلاک بیان سننے جاتا ہوں معاملات صفر جورو کا غلام اولاد کا پاخانہ چاٹنے والا حلال و حرام کی تمیز نہیں پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ خراب مالی کے مکان کا کرایہ دبایا ہوا اور کارپوریشن کی زمین ہڑپی ہوئی بی ڈی اے کو جالی پیپر دے کر زمین لی ہوئی جاتا ہوں گیارہ بجے جاتا ہوں تین بجے نکلتا ہوں ٹھپا لگا لیا نورانی مسجد کا حقانی بات سنتے ہیں تم میں دم ہجڑا سننے کا اب لگا لیا وہ کسی کا دامن پکڑا وہ لگا لیا وہ دو تین مرتبہ ذکر کیا وہ لگا لیا وہ یاسین پڑا وہ لگا لیا وہ منزل پڑا وہ لگا لیا اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جہنم میں بھیجا جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں اور یہاں وقت کے اختاب وقت کے ابدال بھاری میں گھس رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی دل ناراض ہو رہا دے دیجیے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت تھانوی کہ بے کاروبار کے اندر فقہ میں بے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اخالہ اخالہ علیف خاف لام علیف لام ہے اخالا کے معنی بے کو باطل کر دینا کینسل کر دینا اخالا کر دو تو حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ اخالا کرنے کے لیے طرفین کی رضامندی بیچنے والا خریدنے والا دونوں کی رضامندی ضروری ہے ارے بھائی کھڑکی میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ صاحب دونوں کی رضامندی ضروری ہے اور میں تو راضی نہیں اور آپ کے کہنے سے نہیں ہو سکتا بھائی شادی جو ہوتی ہے میاں بیوی کی رضامندی شوہر ایک کروڑ مرتبہ کہے میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا لہلا نے کہا ہوں تو نہیں ہوگا اس کے کروڑ کہنے سے ہوگا اور بیگم نے کہا ایک ارب مرتبہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور اس نے کہا نہ تو نہیں ہوگا معاملات ترفین کی رضامندی سے ہوتے ہیں کاروبار اخالہ جو ہوتا ہے اور ویپار جو ہوتا ہے ترفین کی رضا ہو گیا ہو گیا اب اخالہ جو ہوگا وہ ترفین کی رضامندی سے ہوگا میں راضی نہیں حضرت بڑے ہیں مان لیجئے بڑے ہیں مان لیجئے اب حضرت نے کہا میں مان لیتا لیکن مجھے میرے وکیل نے خریدنے پر وکیل بنایا بیچنے پر نہیں بنایا اب میں خرید چکا ہوں خیر اس کے بعد بہت منت کرنے لگے سماجت کرنے لگے وہ آدمی آئے جن کو وکیل جنہوں نے بنایا تھا ان کے سامنے حضرت نے گھڑی واپس کر دی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا آپ رقم دے دیں گھڑی لے لیجیے کہا کہ کچھ بات ہوئی بھی نہیں کچھ ہوا بھی نہیں اور آپ نے جو ہے معاملہ اور کیسے واپس کہا کہ دیکھو یہ جو صاحب ہیں انہوں نے مجھے وکیل بنایا تھا ان پر میرا اتنا اعتماد ہے کیسے میں آپ نے اپنے گھر میں مجھے بلایا دعوت کے لیے میں اپنے بچے کو لے کر آیا میں اپنے ساتھی کو لے کر آیا فقہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مجھے صرف اتنے کھانے کی اجازت ہے جتنا میں کھا سکتا ہوں اپنے گھر میں تو تھوک کر نہیں دیکھتا لالا جی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ کنجوس تھا کنجوس نانا جی کی مغفرت کروانا تھا کبھی بوندی نہیں لیا لالا جی کی مٹھائی کی دکان تھی صبح سویرے گیا لالا جی مکھیاں ہانک رہا تھا کھڑے ہو کر کہا الفاتحہ ساری بوندی پر اس کے باپ کا کیا جانا دوسروں کی شادی میں گوشت ڈال لو پایا ڈال لو دو مسالے کا ہے اس کے باپ کا مال ہے فکہ نے کہا حرام ہے اس نے تجھے اپنے کھانے کا وکیل بنایا تجھے اپنے کھانے کا مالک بنایا آنے والوں کی سروری کرنے کا تو ذمہ دار نہیں کم پڑے گا یا یہ کہ جتنا تو ڈالا قیامت کے دن وہ پکڑ سکتا ہے اپنے گھر میں تو کھانے کے وقت جانے پر چائے پلائے گا ٹھنڈا پلائے گا کہے گا فارغ تو ہو چکے ہوں گے آپ شکر کے پیشنٹ ہیں اور دوسروں میں جائے گا لالا جی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ لیکن میں اپنے بچے کو لے کر گیا ایک دوست کو لے کر گیا میں نے اس کو اٹھا کر ڈالا تو مجھے معلوم ہے کہ میزبان خوش ہوگا میرے اس عمل سے اس کے دل میں تنگی نہیں پیدا ہوگی بلکہ اور اس تک پتا چلتا نا میزبان کے معاملے سے ابھی کولہپور ہم گئے ہوئے تھے اللہ ان کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کرے تحجد کو جو اٹھ رہے ہیں تو مکسیاں چل رہی ہیں کچن کی آواز وہ جو ہوتی ہے چٹ پٹ کی اور برتنوں کی میں کہا یا اللہ کیا ماجرا ہے اب تحجد کی فراغت کے بعد دسترخان جو سجا اب اس میں اٹلی اور سامار وہ بڑے پلا میں نے کہا کیا بات ہے وہ جو ساتھ ہی آئے تھے وہ قسم کے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت صبح میں کھاتے ہیں تحجد کٹتے ہیں تو وہ بیچاریاں رات میں تو یہ اگر ہم اس کو تقسیم بھی کر دیں تو وہ منع نہیں کرتے وہ تو دل بچھا رہے ہیں پلکے بٹھا رہے ہیں رخصتی پر رو رہے ہیں بات فون کر رہے ہیں کہ گھر سونا لگ رہا ہے گھر کا جو روشنی چلی گئی تو ایسے جو آدمی ہوتے ہیں ہم اگر ڈالے وہ خوش ہو جائے ڈالے تو دور کی بات باندھ کہیں اس کو باندھ دیجیے سفر کے لیے گھر والوں کے لیے اور خوش ہو جائیں گے تو اگر مطمئن ہو کہ ہمارا موکل ہم سے ناراض نہیں ہوگا ہمارا میزبان خوش ہوگا تب ڈال سکتے ہیں تو حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے جو مجھے وکیل بنایا مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ میں اگر واپس بھی کر دو ان کے دل پر بار نہیں آتا اور یہ خوش ہو جائیں گے میرے ہر عمل سے اس لیے میں نے ان کی اجازت کے بغیر تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ایک گھڑی کا دس بیس روپے اس زمانے میں گھڑی ہوگی جس میں چابی بھری جاتی تھی اور بالکل نایاب چیزوں میں سے تھی اس زمانے کے اندر ایک معاملے کے اندر اتنے فقے کی جزیات اخالہ اخالا بے فسقے بے فلاں فلاں وکیل موکل یہ کیوں یہ خدا رسول کا خوف تھانا بھون اتر پردیش کے اندر ایک گاؤں ہے حضرت تھانی رحمت اللہ علی خان خاتی تھی ریلوے اسٹیشن آج بھی ہے ہم نے دیکھا اس ریلوے اسٹیشن میں بیچارے کسان لوگ مزدور لوگ تاجر لوگ جاتے تو ریلوے کا ایک اصول ہے کہ آپ اتنے کلو تک اپنی ٹکٹ میں لے جا سکتے ہیں جیسے ہوائی جہاز ڈومسٹک کا ہے کہ بیس کلو اور انٹرنیشنل کا ہے اتنے کلو تو اسی طریقے سے ریلوے کا بھی ایک ٹکٹ پر اتنا وزن فرماتے ہیں کہ وہاں بھیڑ لگی رہتی ہے ہمیشہ تلانے والوں کی تو ریلوے اسٹیشن ماسٹر کہتا یہ خانخواہ سے آئے ہیں لوگ یہ ہے دین یہ ہے معاملات کی صفائی ایک مرتبہ گئے ٹرین میں بیٹھے کسی نے گنے کی گٹری آپ کو تحفے میں دی کانپور جانا تھا تو تھا گارڈ مسلمان دیکھا حضرت رکھ لیجیے نیچے رکھ لیجیے میں حفاظت سے رکھ دوں گا میں نے کہا کہ تم چھوڑ دو گے اگلا گارڈ مجھے پکڑ لے گا کہا میں اس کو بتا دوں گا یہ ہمارے حضرت جی ہیں ہمارے بڑے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہا وہ اگلے گارڈ کو بتا دے گا کہا کہ اتریں گے تو وہ چیکنگ ماسٹر پکڑ لے گا گیٹ کیپر پکڑ لے گا کہا اس سے کہیں گے گیٹ کیپر کو کہہ دے کہا اس کے بعد خبر میں کون بتائے گا یہ گیٹ کیپر کا باپ تو نہیں آئے گا یہ ہمارے اکابرین کی تربیت تھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایک رومال کسی کا گر جاتا ایک سکہ گر جاتا ایک روپیہ گر جاتا تو وہ کئی مہینوں تک وہی رہتا اگر وہ سفر سے اپنے گھر سے آ کر اسی مقام کو یاد کر کر اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا تھا کہاں ہے یہ چیز ہمارے پاس کہاں ہے یہ چیز گھر کے اندر ماچس جس جگہ پر ہونا گھر کے اندر موم بتی جہاں پر ہونا گھر کے اندر جو ہے کچن کا سامان مرچ کا یہ رکھنا بھی عبادت ہے نماز روزے کی طرح بستر ہے فریج کے اندر جو ہے آپ نے کپڑے ٹھوس رکھے ہیں میل اوون کے اندر آپ نے جو ہے پیاز رکھی ہے سڑے ٹماٹر رکھے ہوئے چیزوں کا استعمال خدا رسول کی نعمت سمجھ کر اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا عبادت ہے کپڑے بلا وجہ نمائش کے لیے بدلنا ریاکاری کرنا کپڑوں پر کپڑے لینا اور اس کی بے حرمتی کرنا یہ اللہ کی نعمت کی نہ قدری ہے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری دارلوم دیوبند کے روح رواں استاد شیخ الحدیث صدر مدرس مدینہ طیبہ گئے فرماتے ہیں ایک شیخ اپنے گھر لے کر گیا ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ طیبہ میں روزے کے موقع پر جو بند دیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ میں بند کھا رہا تھا اقامت ہو گئی تو اب بند تو کھا نہیں سکتا جیب میں رکھ نہیں سکتا اتنی بڑی تو اب کیا ہوتا ہے دسترخوان میں ڈال دیتے ہیں سارا دسترخوان لپیٹتے ہیں شیخ میزبان اس کو رکھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد ان ایک چھری لے کر جس حصے کو کھایا گیا وہاں وہ کاٹ دیتا ہے بقیہ حصہ آنے والوں کو پھر قہوہ پھر چائے وغیرہ کے ساتھ دودھ کے ساتھ پیش کرتا ہے فرماتے ہیں کہ میرے سامنے شیخ تھے بڑے وقت کے ارب پتی کرب پتی اور حضرت کو لے کر گئے آم آئے تو مجھے عمدہ عمدہ آم دیے اور پھر وہ تو امپورٹنٹ وہاں کے تو آم نہیں ہو سکتے ہندوستان کے کہیں کے بھی ہو تو کہتے ہیں کہ ایک سڑا ہوا آم آیا فرماتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ یہ تو پھینک ہی دے گا اللہ نے اتنی دولت دی کیڑوں کا آم کھائے گا کہتے ہیں کہ پندرہ منٹ اس نے اس میں لگائے اور اس میں سے فاضل گندا مواد نکالا اور اچھے مغز کو نکال کر اللہ کا نام لے کر بسم اللہ ہی والا برکت اللہ کہہ کر کھایا فرماتے ہیں شیخ کہ اسی نعمت کی قدرداری نے ان اہل عرب کو اس مقام تک پہنچایا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بلا وجہ کپڑے دھونے پر دو رہے کپڑا کمزور ہو رہا ہے جب تک میلہ نہ ہو اسے دھونے نہ ڈالے ہر چیز سلیقے سے رکھے گھر اپنی جگہ پر تکیا کا کی پڑے کمبل کا کی پڑے فریج کھل کو پڑا ہے ادھر گئے بیت الخلا کا لائٹ چل رہا ہے ادھر حمام میں گئے گیزر چل رہا ہے یہ شریعت نہیں ہے ہم نے کیا طلحہ صاحب کو پکڑے زبیر صاحب کو پکڑے حضرت جی کو پکڑے نظام الدین کی ٹرین پکڑے نورانی مجید کی آٹو پکڑے ہم نے ٹھپا لگا لیا ہاں، ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے دن نہیں رات نہیں کسی کو موبائل کرنا کسی کے گھر کو جا کر کھٹکھٹانا کسی کو بل مارنا ڈاکٹر ہو وکیل ہو عالم ہو تاجر ہو اس کے آرام کا وقت اس کے ملاقات کا وقت حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اسے گئے تھانہ بھون حضرت اصول کے بڑے پکے بڑے پکے نو بجے سے دس بجے تک تفسیر لکھنا تفسیر لکھتے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے سے ایک بجے تک دو بیویاں تھی حضرت کی ملاقات کرنا آدھا گھنٹہ ادھر آدھا گھنٹہ ادھر ادھر جاتے اور فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک تفسیر بیان القرآن لکھنا مریدوں کے خط کے جواب دینا ایک پورا شیڈول تھا حضرت کا بنی بنائی زندگی قیل اللہ کرنا روٹی کھانا پورا نظام تھا تو حضرت کا جو صدر گیٹ تھا مین گیٹ وہاں پر ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ دس بجے خانخواہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ٹھنڈی بہت زیادہ تھی اب اس وقت دلی میں جو چل رہی ہے اور یو پی کے اندر جو چل رہی ہے الامان والحفیظ بڑی خطرناک ٹنڈی کسی وجہ سے حضرت بخاری کا درد دے کر تھانہ بھون پہنچنے تک گیارہ ہو گئے اور حضرت اصول کے پکے ایک کھنگتے <coughs> حضرت تھانوی سن لیتے اللہ کی قسم سر کے بل چل کر آ کر وقت کے شیخ الاسلام مجاہد آزادی کو اپنے پلنگ میں سلاتے کہا کہ بالکل خاموشی سے اپنی پگڑی کو کھولا اور رومال کو زمین پر فٹ پاتھ پر بچھایا وہیں سو گئے خانخواہ کا دروازہ تحجد کی اذان تحجد کے وقت کھلتا ہے اور دربان نے جب تحجد کے وقت کھولا اے کون سوتا ہے کہا کہ تحجد کا وقت ہو گیا اللہ اکبر شیخ الاسلام بخاری کے استاد دیوبند کے حضرت مدنی غضب ہو گیا غضب ہو گیا مجھے نکال دیں گے جا کر حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کہا مدنی فٹ پاتھ پر سو گئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اصول اور ضابطے کے خلاف میں چلنا نہیں چاہتا آپ ضابطے کے پابند ہیں اور خلاف ضابطے کے چلنے سے آپ کو دل ایسا جانے سے بھی دل شکنی ہوتی ہے نہیں جانا چاہیے ضابطے کے خلاف ہے اصول کے خلاف ہے جن لوگوں کو پیشاب کی عادت ہے وہ ٹائلٹ کے پاس وہ اپنا پلنگ ڈال لیں ہاں، رائٹ میں جنرل وارڈ ہے جنرل وارڈ کے اندر وہ رہیں سامنے کا دروازہ کھولے پیشاب خانہ پیخانہ یہ اٹھ کر جانا چل یہ میلاد کا جلسہ نہیں ہے یہ یہ روڈ کا جلسہ نہیں ہے یہ جمعہ ہے جمعہ اس کی ایک عظمت ہے اس کا مقام ہے اور یہ چیز دنیا کے چپے چپے تک جا رہی ہے ہم جو کہہ رہے اس آدمی کے بارے میں بدوا سارے دنیا کے لوگ دیا کریں گے تو حضرت تانوی حضرت آپ آواز دیتے حضرت نے کہا کہ اصول اور ضابطے کے خلاف میں کروں گا مجھے معلوم ہے آپ کتنے اصول کے پابند ہیں آپ کی دل شکنی ہوگی بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے حضرت نے فرمایا خانخواہ کے لیے ہم نے اصول رکھ رکھا تھا گھر تو اپنا تھا گھر میں جاتے امی جان کو کہتے امی جان آپ کو پلنگ دے دیتی حضرت کا گھر خانخواہ کے قریب تھا وہاں جانے سے کس نے منع کیا آپ نے مجھے صدمہ پہنچایا یہ تھے اصول یہ تھے ضابطے یہ تھے قانون یہ تھے معاملات کی صفائی ایسے زمانے میں اسلام کے نام پر تہذیب کلچر کے نام پر آ گئے ہیں میدان کے اندر کوٹ پتلون پہن کر میں اگلی جمعہ انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی حقیقت کے تعلق سے کہ کس طریقے سے امت کو بے وقوف بنا رہا ہے امت کی کروڑوں اربوں کی زکات برباد کر رہا ہے مدارس عربیہ کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر فتنے وفا کر رہا ہے اس نے بامبئی کے اخبار کے اندر ایک ایڈ دیا تھا ساٹھ دن میں ساٹھ آفس مدرسے میں تین سال میں پانچ سال میں حافظ بناتے ہیں تو کہا کہ کیا میں ساٹھ دن میں حافظ ساٹھ بنا کو دکھاتا ہوں تمہیں مدرسے کو زکات دیو نہ کو وہ کیا فارمولا استعمال کیا زکات ہڑپنے کے طریقے کیا ہیں امریکہ کا اعلی کار یہ کیوں بنا ہوا ہے یہ امریکہ کے اشاروں پر کام کر رہا ہے برطانیہ کا ویزا اسے کیوں کینسل کیا گیا وہ کیا سازش کے تحت اور اہل عرب کو بے وقوف بنا کر اپنے اجلاسوں میں اپنے جلسوں میں اپنے کانفرنسوں میں امام حرم کو مسجد نبوی کے امام کو یہ کیسے بلا لیتا ہے اور یہ کتنے لوگ ہیں جو صحیح مانوں کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں ان کے جلسوں کے اندر اور کتنے لوگ ہیں کہ اس کی تقریروں سے عیسائی لوگ اسلام کی طرف راغب ہو کر عیسائیت کی نفرت ان میں پیدا ہو رہی ہے اس کے ایکشن ریاکشن سے امت کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے یہود و نصارہ اور عیسائیوں کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے مدارس عربیہ کو کتنی زد پہنچ رہی ہے علماء کا کتنا نقصان ہو رہا ہے قرآن اور حدیث کی توہین کے دروازوں کا انہیں کیسے اس نے جو ہے چاوی لوگوں کو دے رکھی ہے ایک صاحب ہیں وہ یہاں سے مرتد ہو کر چلے گئے اب وہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں نہ زبان ہے نہ کبھی انہوں نے کسی مدرسے میں میں نے کہا تم مان کیسے لیتے ہو وہ کیا جواب دیتے ہیں حضرت کیا زبان معلوم اس کی مولانا الیاس صاحب گھمن کی زبان متکلم اسلام کی زبان یم پی تری چلتا دیکھو ایسا بولتی آدمی ماننے پر مجبور تو حق بول کر چار آدمیوں کو ممبر بنایا یہاں مسجد کا تشکیل کر کے لایا تو ہمتیں یم پی تری چل رہی ہے ایم پی فور چل رہا ہے کمپیوٹر چل رہا ہے کمی نے غلط سے ہمیں دور نہیں کر سکا یہ عنوان نازک عنوان ہے حساس عنوان ہے امت مسلمہ کے لاکھوں افراد اس اسٹیج سے اس پیس ٹی وی سے تباہ ہو چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے اہل حق طبقے کو اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں گہرائی معلوم نہیں ہے یہ وقت کا ہم ترین عنوان ہے میں سمجھتا ہوں ضروری کہ آپ ایم پی تھری زبان چلا کر ایم پی فور چلا کر کمپیوٹر چلا کر لوگوں کو تشکیل کر کر آپ لے آئیں اس ایک عنوان کے لیے تاکہ امت اس فتنے سے بچے اور امت کے اندر نتنے فتنے کن دروازوں سے داخل ہو کر کیسے مسلمانوں کے کلچر تہذیب تمدن کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں انشاءاللہ اس مارکت العرا اور اس خطرناک پوسٹ مارٹم ذاکر نائی کا آپریشن اس عنوان کے ساتھ ہم اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے دین اسلام کی خدمت کے لیے چن لے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرمائے اللہ آخرت کی عزمت پیدا فرمائے اللہ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب اللہ